حمران بن عبان معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث بیان کرتے تھے کہ انہوں نے فرمایا کہ تم لوگ تو ایک ایسی نماز پڑھتے ہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے لیکن ہم نے کبھی آپ کو وہ نماز پڑھتے نہیں دیکھا بلکہ آپ نے تو اس سے منع فرمایا تھا حضرت معاویہ کی مراد عصر کے بعد دو رکتوں سے تھی جسے آپ کے زمانے میں بعض لوگ پڑھتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو ستاسی